وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مسله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم کیا بلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور بنا دیا اس کے لیے روشنی کو جس روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو سراسر تاریکیوں میں ہی ہے اور ان تاریکیوں سے وہ نہیں نکلا فضال قزی کی کافری نماکان یا ملود ایسے ہی مزین کیے جاتے ہیں اعمال جو کافر لوگ کرتے ہیں کافروں کے لیے اس سے پہلی والی اعت کریمہ میں بات ہو رہی تھی کہ شیطان اپنے ماننے والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان کو اور مزید غلط کاریوں کی طرف لے جاتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں قرآن مجید نے کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ نحو لئی صلب سلطان الزین آ و علا ربہم یتوکلون کہ جو صحیح نیک لوگ ہوتے ہیں ان نیک لوگوں پر ان ایمان والوں پر اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر شیطان کا بس اور داؤ نہیں چل سکتا لئی سل سلطان علام والنے والا چودہ پارے کی ہے اور بھی کئی جگہوں میں یہ بات ذکر ہوئی شیطان کا ان لوگوں کے اوپر بس چلتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں وہ خود بھی خواہش کی پیروی میں خوش ہوتے ہیں خواہش کی اتباع یعنی نفس کی اتباع یہ کبھی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی انسان یہ چاہے نا کہ میں یہ کام برا کر لوں تو پھر بس سیر ہو جائیں گے نہیں خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکتی وہ اور بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی مخالفت کرنی ہے اور اس کے مقابلے میں آسمانی علوم کی اتباع میں انسان آ جائے گا یہاں پر آخر میں دن بات رہ گئی تھی کہ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا سورج کی کوئی کرتے ہیں کوئی کس کی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو اسلام قرآن شریعت مشرق کہتی ہے وہ شرک کرتے ہیں عبادت کے لئے صرف اللہ کی ذات ہے وہی معبود ہے تو سب اس کو مشرق کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں وہ شرک ہے لیکن جو عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن بہت سارے زندگی کے معاملات میں وہ اللہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں وہ کسی کی کسی اور کی مان کر چل رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے یعنی بدھ پرستی تو شرک ہے اور سب کہہ رہے ہیں لیکن اللہ رب کے رسول کے ایک پیغام ہے ایک بات ہے ہمارے سامنے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں خواہش کی بات کو اپنا رہے ہیں رسم کی بات کو اپنا رہے ہیں کسی اور کی بات کو اچھا لگا ہوا ہے یہود و نصارہ کی ان کی پیروی کر رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے اسی کو قرآن نے کہا وہ ان عطا تو مشرق ہو اگر تم غیر اللہ کی بات مان جاؤ گے اطاعت کرو گے غیر اللہ کی تو تم بھی مشرق ہو لہذا بڑے شرک سے بھی بچنا چھوٹے شرک سے بھی بچنے سے تب ایمان کی تکمیل ہوتی ہے یہ کل کے سبق میں بات ہے آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ قرآن مجید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان ایک مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی بخشی ہے اور پھر اس کو نور دے دیا وہ نور لے کر لوگوں کے درمیان میں چل رہا ہے کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو تاریکیوں میں ہے تاریکیوں میں ہے اندھیروں میں ہی ہے تو یہ اس روشنی والے کے ساتھ اس کی برابری نہیں ہو سکتی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شخص اسلام سے دور تھا کافر تھا مشرق تھا اللہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہا تھا تو وہ مردہ ہوتا ہے پھر جب اس کو اللہ باقر ماریں فاش یہی نہ ہو ویسے تو زندگی ظاہر تھی اس کے پاس لیکن حق کو نہیں سمجھ سکتا تھا نہیں سمجھ رہا تھا حق کی اتباع میں نہیں تھا تو وہ مردہ تھا اب نہ ملتا وہ مردہ تھا ظاہری زندگی تھی حقیقی زندگی نہیں تھی تو مردہ تھا ہم نے اس کو ہدایت دی یعنی فاح نہ ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی اللہ اللہ کے رسول کی بات کو جب انسان مان لیتا ہے تو پھر اصل زندگی میں آتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نصیب ہوتا ہے وجہ اللہ نورن یمشی بھی ہی الناس اس نور کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں یہ چلتا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسل الزی اللہ و مسل الزی لا الا اللہ کا مسل حد مثال اس شخص کی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا مسئل حی و میت مردے اور زندے کی طرح ہے اللہ کو یاد کرنے والے کے دل کی مثال وہ زندے کی ہے اور اللہ کو نہ یاد کرنے والے کی مثال وہ مردے کی ہے تو جب ایمان اور اسلام انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ مردہ ہے کل انعام ہے وہ جانور ہے اور اگر جب اس کے پاس ایمان اسلام آ گیا اصل زندگی میں آیا ہے زندگی دو چیزوں کے مرکب کا نام ہے ایک یہ ظاہری زندگی ہے ایک روحانی زندگی ہے روحانی زندگی قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہما کن تدری مل کتاب ہو ولا ایمان ولاکن جالنا نور یمشی بھی فلمس کہ نبی ہم نے آپ کو یہ سب کچھ آپ کے پاس نہیں تھا ہم نے آپ کو یہ روشنی دی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ خود بھی ہدایت پر آئے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں فرمایا جو ہوتا ہے قرآن و سنت توحید و رسالت سے دور ہے تو پھر ہم نے جب اس کو ہدایت دی تو زندہ ہو گیا وجہ اللہ نہ نمشی بگی فلناس یہ ایک روشنی لے کر چلتا ہے لوگوں کے درمیان میں روشنی لے کر چلتا ہے حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کی آتا ہے کہ آخرت میں آل ایمان اپنے ایمان کی روشنی سے میدان حشر میں چلیں گے اور دوسرے لوگ جو ایمان نہیں ہوں گے منافق یا کافر تو وہ روشنی تو اس کے پاس ہے تو دوسرا بھی اس کی روشنی سے سہارے سے چل سکتا ہے نا دوسرے لوگ اس ایمان والے کی روشنی کی مدد حاصل کرنے کے لیے ساتھ چلیں گے تو آواز آئے گی کی لفظ ہو رہا تم فن ہو رہا واپس جاؤ یہ آج ان کی روشنی ان کی ذاتی روشنی ہے جو دنیا میں ان کے ایمان و عمال سالے کی شکل میں اللہ نے آخرت میں ان کو دی یسا نور ہوں بین عیدی ہم بب ایمان ہم بشرا کو مل یوم جنات تجری من تحت الانہار اور جب یہ لوگ پیچھے چلنے چاہیں گے دوسرے لوگ کافر مشرق لوگ اس ایمان والوں کی روشنی کی مدد کے ساتھ قرآن اثر میں تو قیل ارجعو برا تم پھل تم سو نورا انہیں یہ کہا جائے گا واپس جاؤ اس روشنی کی مدد سے تم نہیں چل سکتے ہو یہ روشنی دنیا میں بنا کے آنے تھی تو فرمایا کہ یہ ایمان <clears throat> عمل صالح یہ روشنی ہے اور یہ لے کر جالنا لہو نور یمشی بھی یہ روشنی لے کر لوگوں کے درمیان میں چل رہا ہے جو شخص جتنا ایمان والا ہوتا ہے امال صالحہ والا ہوتا ہے ذکر و اذکار والا اچھے اخلاق والا ابتداء سنت والا شخص ہوتا ہے اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جس طریقے سے بیمار انسان کا اثر چہرے کے اوپر نظر آتا ہے ذہنی جسمانی بیمار شخص کا اثر چہرے سے سمجھ میں آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں آج سمجھ آ رہی ہے آج اس طرح ہے ہر بیماری کا اثر چہرے کے اوپر آتا ہے ہر نیکی کا اثر بھی چہرے کے اوپر آ جاتا ہے اسی کو قرآن نے کہا وہ جالنا لہو نور جمشی بھی کہ یہ اپنی روشنی ہم اس کو جب زندگی دیتے ہیں پھر اس کو روشنی دیتے ہیں روشنی کیا ہے ایمان کی عمال سال حقیقتوں کا طہارت کی روشنی پھر یہ لوگوں کے درمیان میں پھرتا ہے اس روشنی کو لے کر وہ روشنی ایمانی روشنی جتنی اندر آتی ہے اتنا ہی اس کا اثر ظاہر کے اوپر آتا ہے یہی بات ہے کہ جتنی عمال بد کی نحوست ہو انسان کے دل و دماغ کے اوپر آتی ہے تو اس کا اثر چہرے کے اوپر بھی آتا ہے جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ابھی نہیں لکھا جاتا پھر کرتا نہیں جب بالکل وہ گنا کر رہا ہے اور معافی نہیں مانگ رہا تو پھر اس گنا کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے توبہ نہیں کی ہے اور گنا کرتا گیا اور گنا کرتا گیا تو نقطے لگتے جائیں گے وہ نقطے اندر لگیں گے اور ان کا اثر ظاہری چہرے کے اوپر بھی آتا جاتا ہے جو شخص جتنا نیک ہوگا اتنا اس کا ظاہر نیا نہیں ہوگا اس کے ہر چال چلن نورانی ہوتی ہے پھر سب حدیث میں جناب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہ میرے ظاہر کو نور کر دے میرے باطن کو نور کر دے میرے سامنے کو نور کر دے میرے پیچھے کو نور کر دے میرا اٹھنا نور کر دے میرا بیٹھنا نور کر دے یہ کیا مطلب ہے اس نور کا نبی تو ہدایت کا نور ہدایت کا سا چشمہ ہے پھر نور ہی مانگا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ایسی متعدی نیکی ہو کہ میری ہر ادا سے دنیا کو ہدایت ملتی جائے ہر طرف سے روشنی ملتی جائے یہ رہ کر روشنی مانگی جا رہی ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سامنے چلنا پھرنا سب کے نور بنا دے اور نور یہ ہے کہ جب انسان نیک ہوتا ہے نا اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے ایک بدبو کے ڈھیر ہوتے ہیں نا جیسے آپ قریب سے گزرے تو بدبو آ جاتی ہے ایسی گناہوں کی بدبو بھی ہوتی ہے کی بدبو ہوتی ہے اس کا اثر حدیث میں جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ایک بے نمازی شخص کا اثر اس کے ارد گرد چالیس گھروں کے اوپر پڑتا ہے ایک بے نمازی شخص دوسرے نماز والے بھی ہیں تو جب ہی سارا بے نمازی تو ساری پھر بدموی آپ کو دیکھ لیں کہ کوئی معاملہ ایسا جب چالیس گھروں پر ایک بے نمازی کا اثر ہے تو آگے اور بھی کوئی شیطان کی ابتدا والا ہوگا نا وہ بھی بے نمازی ہے اگلے اور چالی تو پورا ملک ہی پھر اسی زد میں آ جاتا ہے تو نیک شخص کا اثر ظاہر خوشبو کی شکل میں اس کی گفتگو کے لحاظ سے اس کے چلنے پھرنے اس کی نماز اس کی ہر چیز حدیت کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہے جو نیک شخص ہوتا ہے تو پورا جو ہے اس کی یوں نحوست ہوتی ہے یہی دو سر جنگیں ہیں دوستوں کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے وہی کو اپنا امام بنایا فرمایا افمن کان میتن فاحیینا ہو کیا بلا وہ شخص جو مردہ تھا ایمان کے اوپر نہیں تھا ہم نے اس کو زندگی دی یعنی ایمان کی دولت سے نوازا وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس پھر ایمانی نور کو لے کر لوگوں میں چلتا ہے ان کو بھی دعوت اسلام دے رہا ہے اس ان خوبیوں سے ادا کر رہا ہے یہ جو دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ کیوں تڑپ تڑپ کے دعوت دیتے ہیں اور اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک کوئی مقام ملا ہوا ہے وہ اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے بس وہ اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ بھی نمازی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ گناہوں سے بچنے والے بنو نظر کی حفاظت کرو تو وہ خود بخود ایک تو نظر آنے والا ایک روحانی مقام ہے تاکہ آپ کو بھی نصیب ہو جائے یہی بات ہے نور ہے تو ہی نور ہے سنت نور ہے قرآن حدیث کی اتباع یہ نور ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ تاریخی ہے قرآن مجید نے تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا اللہ ولی الزین النور اللہ ولی آمنو اللہ دوست بناتا ہے ایمان والوں کو پھر دوستی کے بعد کیا مقام ادا کرتا ہے ہر کوئی دوست بناتا ہے نہ اللہ کا مقام دوستی کرتا ہے طریقہ کیا ہے اللہ ولی اللہ دوست بناتا ہے ایمان والے کو ابھی یہ ابتدائی ایمان والا ہے ابھی اس نے اور درجے حاصل کرنے ہیں ایمان کے پھر اگلے درجے دینے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے ایمان والے کو یقر ظلمات اس شخص کو ایمان والے کو اللہ مقام یہ دیتا ہے کہ ہر طرح کی تاریخیوں سے اس کو نکال کر اپنے اسلام کی روشنی اس کو پوری ادا کر دیتا ہے یقر جو میرے ظلمات علم تو فرمایا وجہ اللہ لہو نور یمشی ہم زندہ کرتے ہیں زندہ اسلام زندگی ہے دیکھو دوستو ایک روحانی حیات ہے ایک زہری حیات ہے مسلمان کے پاس دونوں حیاتیں ہیں روحانی حیات بھی ہے کہ قرآن و سنت کو وہ مانتا ہے ایمان ہے اس کے اوپر اب اس حیات میں اس اس حیات کو مزید صحت عطا کرنی ہے نا مزید ہمارے سال بجا لائیں گے تو روحانی حیات کو اور صحت ملے گی گناہوں سے بچیں گے اور مقام ملے گا ایک ظاہری صحت ظاہری زندگی ہے جو انسان کے ساتھ متعلق ہے کھانے پینے سے وہ صحیح رہتی ہے تو مسلمان کو اللہ نے دونوں زندگیاں حیات بھی عطا کی باطنی حیات بھی عطا کی جو مسلمان نہیں ہے وہ جانور کی طرح ہے اس کو صرف حیات حاصل ہے اس کو وہ شریعت والی حیات روحانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور تعلیم کی زندگی اس کو عطا نہیں ہوئی فرمایا تمام مسئلہ وہ خود ظلمات جس کو ہم نے ہر طرح کی ایمانی روشنی عطا کی یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے ان لوگوں وہ لوگ اس کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو خود ظلمات کیسے بخار جن میں رہا وہ تاریخیاں درد در تاریخیوں میں ہیں وہ اس ایمان والے روشن ستارے کے مانند کیسے ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیح دی کہ وہ ہدایت ہیں جدھر جائیں گے لوگوں کو روشنی دیں گے تو فرمایا کہ جو تاریخیاں انسان گناہ کرتا ہے نا گناہ گناہ کو دعوت دیتا ہے دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے تاریخی در تاریخیوں میں ڈوبتا جاتا ہے نیکی کرتا ہے نیکی دوسرے نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے تیسرے نیکی کو چوتھی نیکی کو روشنیاں در روشنیوں میں اللہ کافرین جو بد عمل ہیں شیطان ان کے سامنے بد عمالیوں کو مسین کر کے پیش کرتا ہے اللہ سمجھ نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَنْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم اسی طرح ہم نے ہر بستی کے اندر کچھ بڑے لوگ بنائے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں لیم قروفیا پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی کہ وہ مکر اس کے اندر کرتے رہیں جو سرکشی ظلم کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں وما یم قرون اللہ بنفس وہ مکر فریب نہیں کرتے ہیں مگر اپنے لیے ہی نقصان کرتے ہیں وما یا اور انہیں اس کا علم نہیں ہے بات کل کے درس میں آخر میں جو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ایک آدمی کو ایک روشنی دیتا ہے اور اللہ کا عجیب نظام ہے جو کل میں نے عرض کیا کہ ہر جسمانی بیماری کا اثر بھی چہرے پر آتا ہے ہر روحانی بیماری کا اثر کوئی گناہ گار ہے اس کا اثر چہرے پر آتا ہے ہر نیکی کا اثر بھی چہرے کے اوپر آتا ہے چہرہ انسان کی شناخت ہے جسمانی صحت کی بھی روحانی صحت کی بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں گناہوں میں وہ بات آخر میں ہو رہی تھی کزال کا زین نما کا مجھا رسم و رواج مزینوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں شیطان مزین کر کے پروگرام پیش کرتا ہے کوئی ذہنی مفاد بھی سمجھ میں آتا ہے تو انسان اس طرف چلا جاتا ہے دین پر انعامات تھوڑی دیر کے بعد نظر آتے ہیں شیطان انعامات جلدی سامنے لے آتا ہے تو انسان گناہوں میں چلا جاتا ہے آج کے سبق میں بھی اسی طرح کا ایک ہمارے لیے نصیحت کا پیغام ہے فرمایا اور کزال کا جاننا فی کل قریت ان تقابل کہ ہم نے ہر بستی کے اندر وہاں کے وڈیروں کو مجرم بنایا ہوا ہے وہ اللہ کے باغی ہیں ہر بستی ہر گاؤں ہر محلے میں اسلام کے خلاف دین کے معاملے میں رکاوٹ کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں یہ دو جنگیں ہیں نا ایک رحمان کے بندے ایک ہو مخالف شیطان کے بندے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ اپنا دیا جلاتے رہتے ہیں اور جو شیطان کے بندے ہیں وہ اسلامی دیا کو بجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ دونوں نظام ہیں چل رہے ہیں تو فرمایا فی کل تریت اکابر مجرمی ہم ہر بستی میں جو مالدار ہیں ان کو مجرم بنا دیتے ہیں لیکن بس وہ اسی جرم میں لگے رہتے ہیں سرکش ہوتے ہیں ضد و انادی ہوتے ہیں دین کے دار باغی ہوتے ہیں دین والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اللہ بھی ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے ختم اللہ والا کرو ایسے نہیں ہے کہ جو بھی بڑا ہے تو اللہ اس کو مجرم بنا دیتا ہے نا جو مجرم اسلام کے لیے مخالف بنتا ہے پھر ضدی اور انادی ہوتا ہے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا اور الٹا گویا کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے ہدایت سم ہو جاتی ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس پر پھر اللہ فرماتے ہیں ہم بھی نملی لہم لی ازداد عثمان ہم ڈھیل دے دیتے ہیں ایسے وڈیروں کو جو مجرم ہوتے ہیں کہ اور کر لو گناہ دیکھ لو جو کچھ بھی وہ گناہ کر رہے ہیں وما یم قرون اللہ بھی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا کوئی شخص ظلم کر رہا ہے بت پرستی کر رہا ہے شرک کر رہا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہے بے شک وہ ظاہر سمجھ رہا رہا ہے کہ اس کا نقصان کر ہوں لیکن سب سے زیادہ بڑا نقصان وہ اپنا کر رہا ہے وہ اللہ اپنے ہما اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس کا وہ نقصان کر رہے ہیں زیادہ نقصان اپنا دنیا کے لحاظ سے بھی لانت مول لے رہے ہیں کہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی سزا دنیا میں بھی ظالم کو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ظالم ہوتا ہے اور بعض اس میں قطع تلقی کرنے والا بھی ہے تو قطع تلقی والا بھی تو ظالم ہی ہوا جو قطع تلقی کر رہا ہے اور دوسرا ظالم ان دونوں مجرموں کو سزا کا کچھ حصہ اللہ دنیا میں ضرور عطا کرتا ہے یہ حدیث ہے اور بہت سارے ظالم دیکھیں ایک دور میں بڑا فر تھا اور ایک دور میں وہ نشان عبرت بنے بن رہے ہیں آپ سمجھتے ہو اب دوسری جو جماعت ہے اس کے ذمہ کیا ہے کہ وہ اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق دین کی بات کرتے رہیں سمجھاتے رہیں جب تک یہ معاملہ رہتا ہے کچھ سرکش لوگ ہوتے ہیں علاقے میں ہر محلے میں ہوتے ہیں ہر گاؤں بستی میں بڑے شہر میں چھوٹے شہر میں کوئی اس سے محفوظ نہیں مگر یہ کہ وہاں شیطان کے کارندے موجود ہوتے ہیں بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اسلام کی بات سے ان کو چڑ لگتی ہے معلوم نہیں کیسے مسلمان ہیں ہم نے ادھر ایک مسجد بنوائی ایک دیہات میں اور اس بندے نے زمین وقت کی ہے ادھر ساتھیوں سے میں نے جو جن ساتھی جو جانتا ہوں ان سے مل جل کر تو ایک احساب بن گیا ہمیں پہلے اس کا احساس ہی نہیں تھا وہ دوسرے بندے کی زمین سے میں نے تو سمجھا سارے کچھ ہی ہوں گے مسجد بنانا تو ایک اچھی بات ہے ان کو فائدہ ہے ہم تو ادھر رہتے ہیں اس بندے نے زمین وقت کی ہے او جی ڈی سی کا ساتھی تھا تو مسجد بن گئی سب کچھ ہو گیا کچھ لوگ خوش بھی لیکن جس بندے کی زمین سے تھوڑا سا راستہ چاہیے اس نے ہمیں چار سال تک پریشان رکھا ہے پھر آخر آ کے حتیٰ کہ اس کے لیے اب یہ نیکی بتانے کی نہیں حرم میں دعائیں کرائی ہدایت کی عمرہ اس کے لیے کیا کہ یا اللہ ہم نے مسجد بنائی اتنا خرچہ کیا ہے تو کچھ حل نکل آئے کہ یہ شخص پیسوں پر بھی نہیں دیتا راستہ کسی سے ملاقات کی شکل میں عجیب آدمی تھا شکر الحمد للہ ہمارے امتحان چار سال کے بعد ہم کامیاب ہوئے کہ اس نے ہمیں راستہ دیا یہ اب مسلمان آدمی بھی اسلام کے ساتھ چڑ رکھتا ہے تو آدمی جائے کہاں کہ جن کو سمجھا تھا امام اپنا مسجد کے چوری کر گئے تو اب کیا کریں ہم دشمن اسلام کا مقابلہ کریں جو مسلمانوں کا مقابلہ کریں تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر دور میں پھر بات کرتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں اور جب تک یہ نظام رہے گا دوستوں اللہ کرے یہ رہے کہ کچھ لوگ سرکش ہو کچھ لوگ دین کی بات سمجھاتے رہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا بے شک وہ ہدایت کرنا ہے لیکن دین کی بات امر بل اور نہیں انل بن کر جب تک ہوتا رہے گا تو اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی لیکن جب یہ لوگ بھی خود غرض ہو جائیں یہ لوگ بھی خود غرض نہیں مانتے ہیں لوگ کیا ضرورت ہے بات کرنے کی الٹا لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں تو نہیں ان کو ہدایت تو ہم نہیں بات کرتے جب مبلک بھی دین والا شخص بھی خود غرض ہو جائے آرام پرست ہو جائے کہ میرے گناہ بھی ناراض ہو جائیں گے میرے مقتدی ناراض ہو جائیں گے چندہ صحیح نہیں دیں گے چھوڑو ان کے سامنے یہ باتیں نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کا یہ سب سے بڑا کرم ہے رحم ہے اللہ کا فضل ہے کہ دین کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اللہ کا عذاب چلتا رہتا ہے کوئی مانے تو بہت اچھی بات ہے تو پھر میں ہر بستی میں ایسے مجرم ہوتے ہیں ایسے وٹیرے ہوتے ہیں دین کی مخالفت کرتے ہیں آپ لوگوں کو سب کو تجربہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک جو ایک نظریے کے طور پر بنا ہے اس میں اسلام کا کام کرنا بہت مشکل ہے اگر آپ لوگ نہیں مانتے ہو تو ایک اسلام آباد میں مسجد بنانے کی کوشش کرو مسجد کے کوئی اور نظام کرنے کی کوشش کریں اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے دین کے دشمن پر سے ابتدار ہیں اور یہ بات سننے دوبارہ نہیں سیڑھیوں میں آپ میرے ساتھ چلیں یہ خانے کا مسئلہ چل رہا ہے ہم جیسے داخل ہوتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر پہلے سے فرد جرم آئے گئے آج گرفتار ہو آئے ہے اس حد تک یہ اسلامی ملک کی بات کر رہا ہے اب تبلیغی جماعت والے ساتھی بیچارے اپنا خرچہ اپنا دکھ اپنا سکھ سب کچھ لے کے اور ویزا لگانے کے لیے کسی ملک میں جائیں تو کوئی نہیں جی ویزا ہی نہیں یہ دہشت گرد یہ فلان ہے کیوں مسلمان ہیں اس لیے دہشت گرد کا لقب مل گیا کیوں ان کے نام کے ساتھ محمد عبداللہ ہے محمد کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر یہ اس محمد کو مانتے ہیں محمد والے نام کا ویزا نہیں لگانا ہے چاہے وہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں فلان ہے اور دین کے راستے میں رکاوٹ ہر جگہ میں ہر طریقے اور دور کی بات کیا ہے آپ کو ہماری یہ مسجد بڑی پر رونق نظر آتی ہے قرآن ساتھ ادھر بیٹھے اتنی مشکل پیش آئی اتنی مشکل پیش آئی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی مسجد بننے دیتے تھے ہم اسلام کا مقابلہ تو بعد کی بات ہے نا وہ کرتے لیکن اللہ کا نظام تھا اور ایسے مجھے کبھی گرفتاری کے دوران یا سمن جاری کسی جرم میں نہیں ہوئی ہے لیکن مسجد کی تعمیر میں سمن بھی جاری ہوئی ہے گرفتاری کے دوران بھی فلان بھی فلان بھی کوئی کہتا ہے مسجد پانچ منزلہ کیوں بنائی ہے جی حرم بھی پانچ منزلہ نہیں ہے فلان ہے فلان ہے اس طرح کی باتیں اور کون وہ مسلمان مسجد کی مخالفت کرنے والے تو فرمایا کزال جالنا فی کل قریت اکاطر مجھے پیسہ آ جاتا ہے ان کو نہ خدا یاد آتا ہے نہ شریعت نہ کوئی اسلام نہ کچھ مجرمی ہاں بڑے بڑے لوگ بڑے مجرم ہوتے ہیں لیکن پروفی ہاں پھر اس میں وہ مکر یہ کرتے رہتے ہیں دین کے خلاف اور اپنے خلاف ہی کرتے ہیں جو شخص نیک ہوتا ہے تعاون کرتا ہے ایک شخص نے زندگی کا کوئی جان پہچان نہیں ہے صرف ملاقات ہوئی ہے اور اس نے کوئی دو تین باتیں سنی اس سے وہ متاثر ہوا اس نے میرے ساتھ گاڑی میں تعاون کیا گاڑی جو میں نے لی بلّہ ہے رش ہوتا ہے ملاقات کا اس کو دل چاہتا ہے اس, اس کے ساتھ مجھے ملاقات کا دل چاہتا ہے کہ میرا مقتدی نہیں ہے کوئی جان پہچان نہیں صرف چند منٹوں میں وہ ساتھی بنا اور اس نے میرے ساتھ تعاون کیا ر کی وجہ سے وہاں گاڑی روک نہیں سکتا لیکن میں اس کے لیے دعائیں خیر کرنے میں کبھی نہیں بھولا کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے اس نے ہمارے ذہن کو دیکھا ہے باطن تو ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں یا نہیں تو بات یہ ہے جو اچھا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ دعائیں ہوتی رہتی ہیں اور جو مسجد کے بارے میں مدرسوں کے بارے میں دین کے بارے میں رکاوٹ بندہ رہتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے لانتی ہوتی رہتی ہے بد دعائی ہوتی رہتی ہے اب جن لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں میں جب سامنے کھڑا تو سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے رسوائی کی وجہ سے انہوں نے ایسے کارنامے شروع نہیں کیے تھے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری مسجد کو اتنا پر رونق بنایا ظاہر بھی اور روحانی تعمیر کے اعتبار سے اللہ نے اساتذہ کی برکت سے مجھے یہ علوم کی کچھ جھلک عطا کی کچھ نیکی کی چنگاری عطا کی میرے ساتھ اتنے ساتھی جمعے کا دیکھ لیں عام نمازوں کا دیکھ لیں لیکن یہ یہ جنگ نہیں ہے ہر دور میں اسلام کے خلاف اور ہر بستی میں ایسے ہیں مجھے بھی ہاں اور پھر بتانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں سمجھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جب سمجھانے والے لوگ دوستوں نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے نا آپ ان کر دیکھو پہلے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو ہاتھ سے روکنا برسر اقتدار ارباب حکومت کا کام ہے تو من کر کو وہ ہاتھ سے روکو ہمارا کام ہے و نصیحت کے ساتھ اگر اگر کوئی مسلمان منکر کو واض و نصیحت کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا تو فرمایا کہ دل میں اس منکر کو وہ برا سمجھے ہوا ایمان یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے کہ منکر کو دیکھ کر اس کو برا سمجھنا اور اگلا حدیث کا جملہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبت و من ایمان اگر منکر کو دیکھ کر کسی مومن کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ یہ غلط بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے ولیسا ورا حبت من ایمان پہلی بات ہے ہاتھ سے روکنا یہ اخبار حکومت کا کام دوسرا کام باز نصیحت کرنا یہ کا کام تیسرا کام عام ایمان والا شخص اس کے دفتر میں اس کے محلے میں اس کے پڑوس میں کوئی من کر ہو رہا ہے وہ روک نہیں سکتا لڑائی کا خطرہ ہے تو دل سے برا سمجھے کہ یہ منکر نہیں ہونا چاہیے اور اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھا کا حبت ہر بہن میرا ایمان اس برا بھی نہیں سمجھا تو اس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہے ایمان ہوتا تو من کر کو برا جب تک یہ دوست نظام رہے گا اللہ کے عذاب سے بچتے رہیں گے اور یہ ہونا چاہیے اللہ بات فرماتے ہیں ہر رنگ کو الف نفسی اور ظلم میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیے ہوئے اور ماں ہاں ابھی قرآن نے اعلان کیا کہ برابر بھی اللہ کا جس کا جتنا حصہ ہے نیکی کا اس کا اس کو اگر دنیا آخرت میں دیتا ہے اور جس نے جاتی کی ہو لیکن اگر کوئی شخص اور ظلم کرے تو پھر اللہ کو ظالم کا ظلم برداشت نہیں ہے اور ایک حد تک یہ وڈیرے ظلم کرتے رہتے ہیں دوستوں ظلم کرتے رہتے ہیں اور یہ وڈیروں کا ظلم ایک تو مارنے کا ہوتا ہے نا بم برسانے کا ہوتا ہے وغیرہ ایک ظلم اور بھی ہے ان وڈیروں کا وہ کیا ظلم ہے یہ باقاعدہ بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے چیئرمین کوئی سی این جی کا چیئرمین ہے کوئی گیس کا چیئرمین ہے کوئی دالوں کا چیئرمین ہے کوئی آٹے کا چیئرمین ہے کوئی گھی کا چیئرمین ہے یہ سارے بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اس غریب عوام کا مزید خون اور پسینہ کیسے چوسنا ہے اس کو مہنگائی کیسے کریں کیسے اپنے بہت پہلے در... یہ بھی ظلم ہے اور ایک حد تک ظلم روس نے بھی کیا تھا اور پھر وہ دو دیکھا ان بڑے اور ظالموں نے کہ وہ دلی کے بارے میں شیخ سادی رحم اللہ کہتا نا کہ اس پر بھی اگر کوئی ذاتی کرتا رہے کرتا رہے ہے تو کمزور مخلوق لیکن جب یہ دیکھے گی کہ مرنا تو ویسے بھی ہے تو وہ اس کو اپنے قاتل کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی کہ مرنا تو ویسے اس کو تو کچھ کر کے مرے جب ظلم سن انیس سو سترہ سے شروع کیا اس وقت جن اور ہاں، خدا کی اور ان کو ایک کشتی ملتی تھی ایک کبار کنڈا کباڑ ایک تو کشتی اور ایک روٹی اور لینڈ پہ لگے وہ لوگ حیران پریشان بھائی ادھر سے کام اتنا ادھر سے یوں ظلم اور ادھر سے ملتا بھی کچھ نہیں ہے پھر عوام وہ غریب اٹھی ان کو رسیوں کے ساتھ باندھا اور تین تین کلو میٹر تک ان ان کو کو گھسیٹا جب وہ کرتے رہے اور تباہ ہو گئے پھر اس کے بعد وہ ساری ریاست بھی بن گئی اور یہ جو کچھ آپ کے سامنے تو بات یہ ہے ہمارے پاکستان میں بھی دوستوں جو بھی آتا ہے ظالم آتا ہے اس غریب عوام کا خون پسینہ چوسنے والا ہی آتا ہے اسلام کا مخالف ہی آتا ہے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کرنے والا ہی آتا ہے اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ عوام بلی بہید نہیں ایسے کہ یہ بھی ہڈیروں کو رسے ڈال کے نصیب شروع نہ کر دے تو میں ہر دور میں ہر ہر بستی میں ایسے ظالم ہوتے ہیں جو دین کے مخالف ہوتے ہیں ہم اس بستی میں اپنے بندے بھی پیدا کر دیتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں ان کو سمجھاتے رہتے ہیں اللہ کا عذاب اسی کرتا رہتا ہے اور اگر وہ سمجھنے میں آ جائے تو اللہ باغ کا تو اعلان ہے کہ سو سال کا کافر بھی اگر سٹ کے دل سے میرے حبیب پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے سو سال کے سارے معاف اب آج سے اس کا کمال نامہ لکھنا قرآن میں جتنا اسلام نے انسانیت کا دوستوں خیال رکھا ہے دنیا میں کوئی مذہب نہیں ایسا کہ اس نے انسانیت کا خیال کرو دوسرے پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے وہی سب مشرق کے بل مغرب نماز پڑھنا صرف یہ نیکی کافی نہیں ہے بلا مل برا بلا من اب اللہ ہے بلے ملا پھر بل ملا فتح بل کتاب بل نبی جین وہ آپ المال اللہ ہی زمین کردہ بل یتاما بل متا کی صرف نماز پڑھ لینا ہے مسلمانوں یہ نیکی کافی نہیں ہے نیکی اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے آخرت پر ایمان لانا اپنے پیغمبر پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا اور اپنے مال میں سے جو مال آپ کو محبوب ہے وہ آپ المال اعلیٰ خود بھی وہ مال جو آپ کو بہت پسند ہے اپنے رشتے داروں کو دو غریبوں کو دو یتیموں کو دو مسکینوں کو دو مسافر کو دو یہ اسلام ہے جو اپنے مالداروں کو یہ بتا رہا ہے کہ ان غریب انسانوں کا خیال کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ عالم أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد اللہ كانوا يمكرون صدق اللہ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی تو مشرقین مکہ یہ کہتے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ کچھ جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہیں چیزیں وہی ہمیں بھی دی جائیں تب مان لائیں گے اللہ عالم حیثل رسالت اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنانا ہے رسالت دینی ہے اس کو اللہ الزین اجرم الصغار الحد اللہ قریب وہ لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے سامنے ذلیل ہوں گے وہ آزاد عم شدید بما یم قرون اور سخت عذاب ہوگا ان کے اس طرح کی فریب کاریوں کی وجہ سے بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کہ ہر علاقے میں دین کے رکاوٹ والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ متقبر ہوتے ہیں مجرم ہوتے ہیں اور یہ سارا نقصان وہ سمجھتے ہیں ہم دین کا کر رہے ہیں لیکن وہ اپنا کر رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے دین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے کل جا الحق وضحق الباطل البات الباطل ظہو کا ہر دور میں دین والوں کی حوصلہ شکنی ہوئی صدیاں گزر گئی ہیں پھر بھی دین اسلام قرآن حدیث ہمارے پاس اسی طرح ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آج کے سبق میں یہ بات آئی کہ مشرقین مکہ کا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا جو چیز نازل ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر بھی نازل ہو اور ہمیں وہ بتائیں برحق نبی ہے پھر ہم تصدیق کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں ورنہ نہیں مثلا فرشتے ان کے پاس آتے ہیں ہمارے پاس بھی فرشتے آئے ان کے اوپر وہی آتی ہے ہمارے اوپر بھی وہی آئے بلکہ اس حد تک کہنے لگے کہ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہی تھا انسانوں میں سے تو لولا نزل حاضل قرآن والا رجل من القریتین عظیم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک ظاہری دنیاوی اعتبار سے مالدار شخص پر نازل کیا اللہ نے ان دو علاقوں میں سے یعنی مکہ اور طائف ان دو علاقوں میں سے اگر اللہ نے انسان کو ہی پیغمبر بنانا تھا تو کسی ان میں سے بڑے مالدار کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا دے ایک غریب شخص کو پیغمبر بنایا ہے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے ایک جگہ پہ تو یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے ہیں مگر اس وقت مانتے کہ اگر یہ فرشتے نبی بنا کر ہمارے لیے بھیجے جاتا یہ تو انہوں نے ہمارے جیسے اپنے خاندان میں سے ایک انسان کو پلمبر بنا جا بنایا ہے یہ کہا مامنازا اب الدا اللہ اب صلی اللہ بشر رسولہ ایمان نہ لانے کی ہماری یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے ہمارے جیسا آدمی آگے کہتے ہیں کلو لوکان فلبح ملائے ملائکت یمشون نیند لنزل نا علیہ منسمائے ملا کر رسولہ فرشتہ کوئی پیغمبر ہوتا ہم اس کی بات مانتے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو پھر ہم ان کے لیے پیغمبر فرشتوں میں سے بھیجتے اس بات کو قرآن مجید نے آٹھویں پارے کے شروع میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ لولا اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل کلم ما وہ لو کہ فرشتہ آتا اور وہ تصدیق کرتے کہ یہ نبی ہیں یا تو فرشتہ پیغمبر ہوتا یا فرشتہ آئے اور اس پیغمبر کی تائید تصدیق کر دیں پھر ہم ایمان لاتے ہیں اس پر قرآن مجید نے بتایا کہ عقلی طور پر فرشتے کا دنیا میں آنا دو طرح ہو سکتا ہے یا فرشتہ اصلی شکل میں آئے گا تو اصلی شکل کو یہ دیکھ نہیں سکتے کوئی بھی فرشتے کو اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا اور دوسری صورت ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے دنیا میں جیسے انبیاء علیہ السلام کے پاس اکثر انسانی شکل میں فرشتے آتے رہے ہیں تو انسانی شکل میں فرشتہ آ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تعید کرے تو یہ پھر وہی کہیں گے یہ تو انسانی ہے یہ فرشتہ کہاں ہے تو یہاں پر بات یہ ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نشانی ان کے سامنے آ جائے کوئی معجزہ آ جائے نبی یہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق کمر کا معجزہ دکھایا اور کئی معجزے ان کے سامنے مشرقین مکہ کے سامنے آئے تو کہنے لگے ہم ان معجزوں کو ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے لانا حتہ نقطہ مسلمہ اوتی رسول اللہ مگر تب کہ جو کچھ خوبیاں اس نبی کے اوپر نازل اور فرشتے آ رہے ہیں فلان ہو رہا ہے وہی کچھ ہمارے اوپر نازل ہو اور تو پھر ہم بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمارے پاس فرشتے آنے چاہیے اللہ ہمارے اوپر بھی وہی بھیجے جیسے ان کو بھیجتے ہیں جو اعزاز ان کو حاصل ہے وہی ہمیں ہو اور وہ تصدیق ہو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم خیش ہوئے جالو رسالہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون سا شخص اس قابل ہے کہ اس کو نبوت کا کام حوالے کرنا ہے مالداری تو اس میں شرط نہیں اکثر انبیاء علیہ وسلات وسلام غریب رہے ہیں تھوڑے کوئی امیر تھے بعد میں آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے جیسے ضرورت تھی ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی رہی ہے مالداری تو کوئی یہ وجہ اعزاز اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اسی کو ہی نبی بنایا جائے اکثر تو مالدار سرکش ہوتے ہیں ایسے کو نبی کیسے بنایا جائے اللہ جانتا ہے اللہ نے پیغمبر بنانے کس کون سا دل کون سا انسان ایسا اچھا ہے کہ جس کو پیغمبر بنایا جائے اور کبھی یہ کہتے ہیں جس کا یہاں پر بیان ہوا لنا من الارض اے نبی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اس مکہ سے چشمے جاری ہو جائیں اور جنت تفجیرہ یا آپ کے لیے باغ ہونے چاہیے کھجور کے اللہ یہاں پر مکہ میں کھجور کے باغ لگا دے آپ کے واسطے انگور کی لگا دے فتو فجر الانہار خلالہ تفجیرا پھر اس کے درمیان سے جیسے باغوں کے درمیان میں نہریں چلتی ہیں نہریں چلیں اور تو اس کے دس سما کم آسام طالینہ کے سامان یا آسمان ٹکڑے ہمارے اوپر گرائے اور تاطی یا بلا گلم قبیلہ یا اللہ اور فرشتے ہمارے آمنے سامنے آ جائیں اور اللہ کہے کہ میں اللہ ہم فرشتے ہیں یہ اور سارے تصدیق کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تب ہم ایمان لاتے ہیں اس طرح کی الٹی سیدھے اور یقین اللہ کا بھائی تم من سکر اور اوتر کافی سما یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے خزانے آپ کے پاس ہیں تو آپ کا گھر سنہری ہونا چاہیے اوتر کا سما یا آسمانوں سے اوپر آپ چڑھیں لیکن صرف آپ آسمانوں کے اوپر جائیں جیسے معراج میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ گئے اس پر بھی ایمان نہیں لاتے آسمانوں پر آپ جائیں چاہیے تھا صرف آپ کے جانیں گے وسیع ایمان نہیں لائیں گے تنزل علینا کتابا کتاب ہمارے نام پر کتاب لے کر آئیں جس میں ہمیں خطاب کیا گیا ہو ہمارے نام ہو کہ ایمان لے آؤ نبی آپ کو روزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ایمان ہے اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ نبی ان کو بتائیں حلقم تو اللہ بشر یہ کارنامے میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے بس آپ کو امر بالمعروف اور نہیں یہ منتر کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ نئے جاری کرنے کے لیے یا فنا کرنے کے لیے یہ کام کیا میرے قبضے میں نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں نقطہ مسلم رسول اللہ کہ جب ان کے پاس مشرقین مکہ کے پاس جب کوئی نشانی آتی تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لاتے مگر کہ مثل وہ جو کچھ کے دیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو وہی ہمیں دیا جائے یعنی فرشتے ہیں وہ علامات وہ بشارتیں ہمارے اوپر آئیں تب ایمان لیں گے حتیٰ کہ بعض نے تو یہ کہا کہ ولید نے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں بہت مالدار تھے مسلمان نہیں ہوئے بہت مالدار تھے اولاد بھی کافی تھی دس بارہ بیٹے تھے سردار تھے فیصلہ کرتے تھے تو وہ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اگر نبی ہی بنانا تھا اللہ نے تو میں زیادہ مستحق تھا کہ مجھے نبی بنایا جاتا میرے پاس اولاد کی بھی کثرت ہے قرآن نے کہا نا کانو اشد و اکثر و اولادا کہ کثرت اموال کی اولاد کی قوت کی ان کے پاس تھی لیکن اللہ کے نزدیک جو معیار ہوگا نا اللہ نے اس کو بنانا ہے نبی کہ کثرت اموال و اولاد والے کو تو نبی نہیں پھر کہنے لگے کہ وہ سردار طائف کے اندر ایک مسعود سردار رہتا ہے اس کو نبی بناتے یا ادھر ولید کو نبی اللہ بناتے اس شخص کو بنایا ہے بے شک ہمارے خاندان کا ہے لیکن غریب شخص ہے اس کی ہم بات نہیں مانتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے اوپر اللہ کی وہی آ جائے جو ایک نہ ہونے والی بات جن لوگوں نے ماننی تھی بات وہ بغیر ہی حجت کے مان رہے تھے کسی شخص کو ہدایت پر لانے کے لیے اگر عقل سلیم ہو تو ایک ہی نشانی کافی ہوتی ہے بعض دفعہ انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا جو اچھا بندہ گفتگو کر رہا ہے سمجھنے والا سننے والا شخص سلیم الفطرت ہو تو اس گفتگو کے ایک آدھ جملے سے ہی یہ اس کی کوالٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک ہے اب ان کے سامنے اتنے موجزات آ گئے اب معجزہ جو معراج کا معجزہ کوئی معمولی معجزہ نہیں جب واپس آ کر آپ نے ان کو سارا تعارف کرایا تو ممکن ہو گئے یہ ناممکن ہے صرف مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانے کا مہینے کا راستہ ہے اور یہ شخص کہہ رہے ہیں ایک رات میں تھوڑی دیر سے یہ ہو کر آ گئے ہیں پھر کہنے لگے آپ ہمیں وہ ان کے ستون بتائیں ان کی سیڑھیاں بتائیں نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائیں اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے یعنی اتنا سخت معجزہ وہ فرمیشی بات مطالبہ کیا اور وہ بھی اللہ نے دکھا دیا لیکن ایمان تو نہیں لائے جو سلیم الفطرت شخص ہوتا ہے اس کے لیے ایک آدھی علامت کافی ہوتی ہے اور جو نہ ماننا چاہے وہ بار بار ہیلے اور اطراس اور حجتیں اور بے جا مطالبے کرتے رہتے ہیں اب یہ بھی مطالبہ کہ جو اللہ کے رسولوں کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا وہ ہمارے اوپر نازل ہو تب ہم ایمان لائیں گے نہ اس بات نے ہونا ہے اور نہ گویا کہ ہم نے ایمان لانا ہے سيصيب الذين اجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کے جو متکبرین لوگ ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں جو سرکش اور متکبر ہیں میدان حشر میں ان کو اللہ تعالیٰ چمٹیوں کی طرح اٹھائیں گے ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تم تو بڑے دنیا میں دین اور اسلام کے خلاف اتراتے تھے تکبر اور غرور کرتے تھے فرمایا ان یکشر المتکبرون کہ جو متقبری دین کے اوپر اقتدار اور تکبر کرنے والے وہ میدان حشر میں قیامت کے دن چنٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہو کے ان کو اٹھایا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے تھے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ پکڑ کے نہ چکل تکبر نہ کرو نہ اثر کر اور تکبر کرنے سے پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو اور نہ ہی زمین کو تکبر کرنے سے چیر پھاڑ سکتے ہو اللہ کو آج پسند ہے اور آج کے ساتھ ہی رہنا ہے دین ایک وہ ہے شخص کہ وہ نہیں مان رہا اسے سمجھ نہیں آ رہی یہ بھی کافر ہے وہ نادار ہے اللہ اس سے ناراض ہے ایک وہ شخص ہے کہ جو دین پر خود عمل بھی نہیں کر رہا دین کو نہیں مان رہا منکر ہے لیکن مزید متکبر بھی ہے دین والوں کی استضاء کر رہا ہے دین کی مذاق اڑا رہا ہے نبی کی مذاق اڑا رہا ہے نبی کے ماننے والوں کی مذاق اڑا رہا ہے تو یہ شخص ہے کے نظار ہے اور اس کو سزا زیادہ ہوگی اس کافر کے مقابلے میں جو صرف کافر ہے نہیں مان رہا بس چپ کر کے بیٹھ رہا ہے یہی بات ہے یہاں پر ان متکبروں کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے جا مطالبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم ہے جانو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے وہ خالق ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے کس کو کیسے بنانا ہے کس حالت میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے کہ کون شخص اس قابل ہے کہ اس کو میں اپنا پیغمبر بناؤں اللہ رسالتا اللہ عالم خیسے رسالت رسالتا اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ کون شخص ایسا ہے کہ جس کو میں اپنی رسالت دوں اس کو نبی بناؤں سیسیب الزین اجرب صغار عند اللہ یہ جو متکبرین ہیں اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو ذلیل کرے گا دنیا میں بھی اور اللہ کا نظام دیکھیں سب سے زیادہ دشمن اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور اسلام کا سب سے خطرناک دشمن وہ بجا اس کے سارے یہ ماتحت تھے اس کو اللہ نے قتل کرایا دو بچوں سے جو دو بچے ابھی بالغ بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی نہیں دی تو ایک کہنے لگا کہ حضرت میں تکڑا آدمی ہوں میں گرا لیتا ہوں تو ایک بڑے کو اجازت مل گئی پھر چھوٹا رونے لگا مجھے کیوں نہیں اجازت ملی میں بھی جاؤں گا اسلام اور کفر کی جنگ ہے میں بھی شریف ہوں گا تو آپ نے فرمایا کہ آپ چھوٹے ہیں آپ کے بڑے بھائی کو اجازت مل گئی ہے بس حضرت یہ ویسے بڑا ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے میں بڑا ہوں میں اس کو گرا لیتا ہوں اور وہ میدان آج تک موجود ہے جہاں خلافت عثمانیہ کا ریلوے اسٹیشن ہے تھا اب بھی ہے آپ تو سوچ رہے ہیں نا اس وقت ضد میں آ کے عثمان میں مسلمان مسلمان کے ساتھ ضد کرتا ہے اس وقت ان اربوں نے اور ریلوے اسٹیشن اور وہ ریلوے لائنیں ساری ختم کرائیں آپ دوبارہ ان کو بحال کر رہے ہیں وہ ریلوے اسٹیشن مدینہ طیبہ بات آپ بھی موجود ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے یہ اس جگہ پہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزل بدر کے مجاہدین کے نام لکھے تشکیل دی سمجھایا تو یہ دو لڑکے بھی وہاں اپنا نام لکھانے کے لیے محبت بھی آ گئے بڑے کو اجازت ملی تو چھوٹا کہتا ہے جی یہ ویسے کاٹ بڑا ہے اس کا میں مضبوط ہوں آپ نے فرمایا کشتی کر لو تو واقعہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب کشتی کرنے لگا تو وہ چھوٹا بڑے کہتا ہے کہ آپ کی تو اجازت بیسی مل گئی ہے آپ کی اجازت تو آپ واپس نہیں ہوگی آپ کو اجازت ویسی مل گئی ہے گر جاؤ تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے اتنی سمجھ یہ سب نبی فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم بہرحال جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے اس کی سرکشیوں سے بعینات کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو انتہائی زیادہ تنگ کر دیتا ہے کن نما یساں عدوف جس طرح کے کوئی زور سے آسمانوں میں چڑھنا چاہتا ہے تو مشکل ہے اس کے لیے چڑھنا ایسے ہی اللہ تعالیٰ عذاب کو نہ ایمان لانے والوں کے اوپر ڈالتا ہے حاضا سرا تو رب کے مستقیمہ یہ جو شرح صدر ہے یہی راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا قد فصل نالایات قوم عزت کروں تاکہ ہم کھول کر نشانیوں کو آیات کو مسائل کو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے کرنا چاہے لہم دار السلام سلام رب ہیں ایسے نیب لوگوں کے لیے جنت کا گھر ہے ان کے رب کے پاس وہ ہوں بے ماتان جامل اور اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے بات ہو رہی تھی شرح صدر کے بارے میں اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے فرمایا میں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کے سینے کو اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے یہ بڑی قیمتی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان توجہ کرے اپنے توبہ استغفار اور گناہ کی معافی مانگتا رہے تو ایک مقام انسان کو ایسا ضرور ملتا ہے کہ اس وقت اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے دنیا کی بھی سمجھ آ جاتی ہے اپنی جو ماضی گنوائی ہوئی ہے بیکار زندگی جو گزاری ہے اس پر ندامت بھی آ جاتی ہے یہ مقام تب ملتا ہے کہ جب انسان تھوڑا تھوڑا دین کی طرف متوجہ رہے توبہ سفار کرتا رہے اللہ سے مزید نیکی کی توفیق مانگتا رہے تو پھر اللہ ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت کی علامت کیا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں اس کو پھر ہر چیز کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اس پر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تین علامتیں لکھی ہیں ان الناد اللہ جس کو شرح صدر حاصل ہو جائے وہ متوجہ اللہ رہے گا ہر وقت آپ عبادات سے ہٹ کر معاملات میں آئیں خرید و فروخت میں آئیں اخلاقیات میں آئیں دیگر زندگی کے جو انسان سے ضروریات متعلق ہیں ان جگہوں میں بھی جائیں تو اسلام کا وہاں بھی سبب موجود ہے جب دنیاوی کام کرنے لگا ہے تو اس سے پہلے اسلام سے اس کی رہنمائی دے دے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ بھی عنادت دل ہے شریعت بدامہ کے رہبہ ہے پرانے شریعتوں والوں کو مقام معرفت ملتا تھا جب دنیاوی نظام سے ہٹ کٹ کر کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں اللہ اللہ کریں تب ان کو مقام معرفت ملتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کا کوئی قرب حاصل کرنا چاہے تو ہر پہلو میں سنت دیکھے شریعت سے سبق لے اب کاروبار کرنا ہے سنت طریقہ کیا ہے بھائی اس میں جھوٹ نہیں بولنا فلاں ہے نفع کی شرح کیا ہے گھر کے حالات ہیں اس کے مطابق اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے بازار جانے کے فلاں فلاں فلاں ہر موقع پر اسلام سے جب سبق لیتا ہے اور عبادات میں ارکان اسلام بجا لا رہا ہو متوجہ اللہ ہے تو پہلی علامت اس شخص کو حاصل ہو گئی اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا یاد رکھو دوستو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور سکون راحت صرف اور صرف اسلام میں رکھی ہے جب ایک شخص مسلمان ہو گیا تو اس کو اسلام اپنانے میں تکلیف کیا ہے اس میں راحت ہی راحت ہے اور اسی ماحول میں اللہ نے اسلام پر عمل کرنے والے آپ کے سامنے دکھا دی ہیں وہ کس طرح تکلیف ہیں اور اگر اس میں کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو اس پر صبر کرنے میں اجر ہے وہ ضائع تو نہیں ہے وہ تکلیف بیکار تو نہیں ہے تو پہلی بات جو سر قدر جس کو وہاں سے بجائے اللہ ہدایت دینا چاہے تو متوجہ کے بندہ ہے اور بزرگوں کے آپ حالات پڑے نا کہ بچوں کو پیار کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ پیار کرنا تو ایک دل کی خواہش ہوتی ہے چھوٹے بچے دوسرے کے بھی ہوں تو اچھے لگتے ہیں تو آپ نے تو اور اچھے لگتے ہیں لیکن رک کر پیار کر رہے ہیں کہ وہ سبق پیدا کر رہے ہیں نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے میں اس لیے پیار کر رہا ہوں تو اب پیار تو ویسے بھی ایک اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے اسی میں سنت کی نیت ہو گئی تو سواب بھی مل رہا ہے یہ لاگت اللہ ہے اور دوسری چیز سر صدر کی علامت بتائی تھی اب تجافی اندار الغروب دنیا جو ہے نا اس میں زیادہ نہ گھسے جیسے علامہ رومی کی مثال دی کہ کشتی پانی پر چلتی ہے لیکن پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی یہ شخص ہے اس کی مجبوری ہے دنیا میں رہنا ہے دنیا کی ضروریات لینی ہے دنیا کمانی ہے لیکن دنیا کو اندر گھسانا نہیں ہے کہ ایسی گھسی ہے کہ نہ اس کو نماز یاد ہے نہ روزہ یاد ہے نہ والدین کے خوب یاد ہے نہ بچوں کا کوئی بس وہ صبح سے نکلا شام تک دکان کے حساب کتاب میں لگ رہا جب گیا تو سو گیا نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ تلاوت نہ حقوق و لباس نہ کس سے ملنا بھائی دیکھو والدین کے حقوق تو وہ بھی ثواب ہے کمانا رزق حالات یہ بھی ثواب ہے لیکن ہر چیز کا اپنے اپنے مقام پہ اس کی حد بندی ہے نا اب ایک ہی چیز میں کوئی شخص اتنا ہو جائے کہ دوسرے شریعت کے احکام کو چھوڑ دے تو یہ تو شریعت کی ابتدا نہیں ہے یہ بھی خواہش کی طرح نہیں رہی ہے دیکھو اذان ہو گئی اب شریعت کہتی ہے آپ نماز پڑھیں حتیٰ کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن نے کہا کہ اب اب کہو فضل اللہ اب نکلو بات فرض جمعے کی نماز ادا کر دوں کتنی قیمتی نماز ہے اتنا ثواب ہے حدیث میں آتا ہے ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ جس نے پڑھا اس کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیتے ہیں اللہ پاک اور مزید تین دن اور ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت تین دن اور کیوں فالتو دس دن سوال یعنی گناہ تو فرمایا کہ اللہ کا اصول ہے ادنا سے ادنا کہ جو شخص کہ جو شخص نیچی کرتا ہے اللہ پاک اس کو دس گنا دیتا ہے تو جمعے سے جمعے تک تو سات دن ہوتے ہیں تو نیچی کا دس گنا ملنا ہے تو مزید اس لیے تین دن اوپر ہے لیکن جمعے کی نماز کتنی مبارک نماز ہے اداب اور سنن کے ساتھ ادا کر لی اب اس کے بعد باہر جاؤ رزق کماؤ رزق کمانا بھی ثواب ہے لیکن پھر نماز کا وقت آ گیا تو نماز ادا کرنی ہے یہ مقصد ہے کہ دنیا کو دل میں نہیں گھسانا علامہ مولانا صاحب عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کا فلسفیانہ کلام ہے سمجھنا ایک عام شخص کے لیے بہت مشکل ہے علم کے خزانے ہیں ان کے صرف کتاب حضرت اللہ اقبال ہے اس کے علاوہ اور بہت کتابیں ہیں کے باوجود اس کے جس کو اردو میں ترجمہ ہو کر بھی یہ کام شخص کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے انہوں نے اس بات کو دو جملوں میں سمجھایا ہے ہم معاش حم المار جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اور عادت اللہ ہے وہ شخص کامیاب ہے معاش ضرورت کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے بھی بچوں والدین کی ضرورت کے لیے کچھ کمائی کرنی ہے شریعت اس کو منع نہیں کرتی بلکہ پیغمبرانہ سنت ہے کاروبار کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے کاروبار کو کھیتی باڑی بھی تھی ابھی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کنواں موجود ہے مسجد نبوی کے باہر جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں پانی کی ایک تو اندر ہے نا وہاں اب زمزم ہے مسجد نبی جہاں چھتری لگی ہیں باہر اس کے پانی کے وہ خوبصورت سے اسٹیل کی ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں ان میں پانی آب زم کا نہیں ان میں پانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا ہے وہ جنت جنگی ختم ہونے کی پچھلی تھی تو ان کی کھیتی باڑی تھی کھیتی باڑی بھی ٹھیک ہے کاروبار بھی ٹھیک ہے لیکن کسی ایک چیز میں مدہوش ہو کر دوسرے کو بھول جانا یہ درخواست کی پڑ رہی ہے اسلام کی نہیں ہے تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو بتا رہے ہیں حضرت رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کہ ہم الماس و ہم دو دونوں فکریں ضروری ہیں دنیا میں رہنے کے لیے انسانی ضرورت ہے کہ پیسہ چاہیے اس کو ضروریات چاہیے تو کتنے جائز اسباب اختیار کرنا کاروبار ملازمت نوکری مزدوری یہ صحیح ہے بلکہ مزدور کی تعریف آئی ہے کہ جو شخص مزدوری کرتا ہے جس کے حلال کما رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے حق کو بھی بجا لا رہا ہے دو آجر پائے گا حدیث میں آتا ہے وہ غلام دو راجر پائے گا کہ جس نے اپنے آقا کی بھی خدمت پوری کی لیکن جب اللہ کا امر متوجہ ہوا مسلمان غلام وہ اللہ کے احکام کو بھی بجا لا رہا ہے تو یہ غلام دو راجر پائے گا تو بات یہ ہم بولنا ضروری ہے اور کے ساتھ اسباب کے ساتھ دنیا کو کمانا یہ پیغمبرانہ سنت ہے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر عمل موجود ہے لیکن حد بندی ہو اس میں منحمد نہ ہو جائے پورا نہ ڈوب جائے اور دوسرا ہے جو اصل ہے وہ ہم ہے آخرت کی فکر کہ یہ دنیا کے اندر انسان جو آیا ہے یہ سبق یاد رکھنا انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں آیا آخرت کے لیے آیا ہے دنیا دار امتحان ہے یہ دار المسائب ہے دار ہے اور نے یہاں اچھی زندگی گزار دی تو ختم ہونے والی زندگی اس کی اتنی اچھی بنے گی کہ یہ آخرت میں جب انعام یہ جنتی شخص دیکھے گا حدیث میں آتا ہے تو اس وقت یہ جنتی بھی افسوس کرے گا کیا ہے افسوس کہ فلانا فلانا وقت جو میرا بیکار ہو گیا وہ بھی بیار ہوتا تو آج اتنے اور انعامات نصیب ہوتے کہ جیسے جہنمی لوگ افسوس کریں گے یا تمہیں تم تو تھوڑا بات محمتی ہو جائیں فلان ہو جائیں یہ بڑا افسوسناک منظر ہے حساب مشکل ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے بارے میں افسوس کریں گے اور جنتی لوگ کہ ان سے کوئی تھوڑا بہت جو وقت ضائع ہوا اس پر ان کو افسوس جیسے ابھی آتا ہے کہ ایک شخص کو انعامات دیے جائیں گے تو وہ عرض کرے گا کہ یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں یہ مجھے کیوں ملے ہیں بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم نے جو دعائیں کی تھیں بعض دعائیں دنیا میں تمہاری قبول نہیں ہوئی تھیں تو ان کا تلا اللہ نے تمہیں آخرت میں دیا تو وہ اس افسوس پہ لگ جائے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج کیونکہ وہ ختم نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو ہم ہمارا اور ہم مل ضرورت کے تحت دنیا کمانا شریعت اس کو محبوب سمجھتی ہے الجد ال سفلا دینے والا ہاتھ اچھا ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں اور دینے والا ہاتھ تب بنتا ہے کہ جب انسان جائز اسباب اختیار کر کے کاروبار کرے اللہ سے اس میں نفع مانگے فائدہ مانگے ذرا سے بچاؤ مانگے اور ہم علما اصل ہے جس کے لیے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے دنیا کے لیے دنیا نے انسان کو نہیں بھیجا کیا اس کو اپنی عبادت کے لیے اپنے ذکر و اسکار تصویر کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو بھیجا ہے تو وہاں آخرت میں ایک ایک ذرے پر بہت انعام ملنے والا ہے تو تیسری چیز جو سر صدر کی ہے الاستعداد للموت قبل ورود الموت موت کی تیاری موت آنے سے پہلے پہلے جب یہ چیزیں تین نصیب ہو جائیں تو اس کو شرح صدر نصیب ہو گیا ایک اللہ کی طرف انعادت اور دوسرا دنیا میں دل نہیں لگا سب حقوق صحیح ارکان اسلام لا رہا ہے حقوق لباس بجا لا رہا ہے اور تیسرا موت کی تیاری میں ہے موت کی فکر میں ہے علماء نے دیکھا ہے دوستو کہ انسان کبھی کبھی اپنی موت سوچے کہ یوں میرا روح نکلے گا پھر اس طرح لہلایا جائے گا پھر یوں کفن بنایا جائے گا پھر اٹھا کے لے جائیں گے قبر کی تیاری ہوگی جنازہ ہوگا پھر مجھے وہاں اندر دفن کر دیں گے ظاہر ہے کہ جب ہم ساتھیوں کو لے کر جا رہے ہیں دفن کر رہے ہیں کل ہمیں بھی کوئی دفن کرے گا اس سے تو کوئی مفر نہیں لیکن اس مراقبے سے جب فکر ہوتا ہے میں آتا ہے نا اکثر اکثر ذکر ہم لذات اس چیز کا تذکرہ زیادہ کیا کرے اپنی محفلوں میں جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے جو خوشیوں کو لذتوں کو مزوں کو جو چیز توڑ دیتی ہے اس کا ذکر زیادہ اپنی مجلسوں میں کیا کرو کرام چیز کا زیادہ ذکر کریں تو آپ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کیا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرو اس سے دل کا زنگ دور ہوگا اور آخرت یاد آئے گی جب اپنے ساتھیوں کو نلایا دھلایا جنازہ کر کے ان کو کر رہے ہیں تو جانا ہے جب یہ فکر لگے گی میدان حساب سے ڈرے گا اس دن سے تو نہ ظلم ہوگا نہ چوری ہوگی نہ رشوت ہوگی نہ دھوکہ ہوگا نہ بد نظری ہوگی نہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا دیکھو ایک ایک نیکی پر ثواب بھی بہت زیادہ ہے فرمایا کہ جو شخص بد نظری سے بچتا ہے اس کو ایمان کے حلاوت محسوس ہوتی ہے ایمان کا مقام ملتا ہے اور جو بد نظری کرتا ہے اور توبہ سے چلا گیا تو آخرت میں لوہے کی سلائیاں سرمے والی لوہے کی سلائیاں ان کو بہتا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا کہ یہ ہم نے غیر احمان کو دیکھنے کے لیے تمہیں نہیں دی تھی اپنی قدرت کے مناظر کو دیکھنے کے لیے دی جیل جگہوں میں لیکن اگر نظر کی حفاظت کرتا ہے اور خصوصاً آپ لوگوں کو تو بہت سواب ہے کس ماحول میں جہاں جتنا کوئی مشکل ہوتا ہے وہاں پر جب وہ نیکی کو بجا لاتا ہے اس نیکی پر پھر ثواب زیادہ ملتا ہے حدیث میں آگے فرمایا کہ جس شخص نے ان کو اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو پھر تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر جو شخص نیک ہے اور اگر سے مشکل مصیبتیں اس کے سامنے گناہ کے تاری آ گئے اور یہ گناہ سے بچ رہا ہے تو ثواب زیادہ ہے باقی انشاءاللہ کل اللہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اس پر میں نے تین علامتیں علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کی تھی عنابت اللہ اور دنیا سے بے رغبتی اور موت کے لیے تیاری یہ تین چیزیں ہیں علماء تصوف دوستو بڑے اونچے لوگ گزرے ہیں اللہ والے جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں ذکر اذکار بتاتے ہیں گناہوں سے بچاتے ہیں یا ان کی مجلس میں بیٹھ کر انسان کو دین کی غربت آتی ہے اور دنیا سے بے رخی اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ خوبی نصیب ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے نیکی پر دل چاہتا ہے یہ علماء تصور ہوتے ہیں اللہ بات فرماتے ہیں کہ جس کو یہ مقام مل گیا انابت اللہ موت کی تیاری اس کو مقام زہد مل جاتا ہے یعنی مقام شرح صدر جس کو ملا اس کو ہدایت ہوتی ہے اور پھر اس کو مقام زہد مل جاتا ہے اور مقام زہد یہ وہ مقام ہے کہ نجات کے لیے مطلوب ہے انسان کی نجات مقام زہد کے ساتھ وابستہ ہے اور زہد کا مقام ہے کیا وہ یہ کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ سو فیصد وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سارا ختم ہو جائے گا میں جو نیکی کر کے اللہ کے ہاں بھیج رہا ہوں اللہ اس نیکی کو دور قبولیت بخشے وہ میرا سرمایہ باقی ہے ہاں اللہ راستے میں خرچہ کیا کوئی صدقہ کیا ہاں جمرہ کیا نماز نفل تلاوت ذکر اذکار ارکان اسلام بجا لاتا ہے سنت پر عمل کرتا ہے یہ سمجھتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے مکان ہے کپڑے ہیں لباس ہے گاڑی ہے سب کچھ ہے المارو ولبنو زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنو زینت الحیات الدنیا یہ مال دولت یہ عہدہ یہ سو یہ جوانی یہ حسن یہ سب کچھ یہ اولاد یہ مال یہ چند دن کی زندگی کی زیب و زینت ہے دل لگانا ہے تھوڑا سا پکا یہ بھی نہیں ہے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروه فان تابوا واستغفروا فتق الله ان الله غفور رحیم اے ایمان والے سوچو تمہاری بعض بیویاں تمہاری بہت بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں ان سے بچو کیا مطلب جب ان کی ہم صحیح تربیت نہیں کریں گے وہ گار ہوں گے فاصل فاجر ہوں گے تو جو اولاد گناہ کرتی ہے اس کو تو گناہ ہے ہی سزا سزا ہے ہی لیکن اس کا وبال والدین پر آتا ہے کہ انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی تب جا کے وہ گار ہو رہی ہے حدیث ہے کہ اگر کوئی بچہ گندے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو والدین کی شادی نہ کرانے کی وجہ سے مبتلا ہوا لہٰذا اس کے گناہ کا اس کو بھی تو آزاد ہوگا لیکن والدین کو بھی ہوگا کہ انہوں نے تاخیر کیوں کی اور ہم دیکھ لوگ بہت سارے رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے یہاں گھروں میں بچوں اور بچیوں کی شادیاں تاخیر سبب بنتی رہتی ہیں تاخیر ہوتی رہتی ہے مال دنیاوی اور رسوم پوری نہ کرنے کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے بات ہو رہی ہے مقام زہد کی مقام زہد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر وہ ہے لیکن ان کو پکا اپنے پاس نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے یہ سب چلی جائے گی اصل وہ چیز ہے جو میں اللہ کے ہاں بھیج چکا ہوں نیکی کی تقوی کی ذکر و اذکار کی کسی کی خدمت کی کسی کے ساتھ پیشانی کے ساتھ پیشانی کی حدیث میں آتا ہے دو مومن آپس میں محبت کے ساتھ ملے اللہ ان کے گناہ ہیں سات لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں سے فلاں فلاں فلاں اور ایک وہ ہے کہاپا اللہ وہ مسلمان لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں وہ الحب کو فلنا ہے اللہ کی رضا خاطر آپس میں محبت ہے ان کی جب آپس میں ملیں گے مسافہ کریں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ ایک مقام سوچ ہے کہ جس کو اور یہ ضروری نہیں ہے ہم نے آج کل کے فلسفہ بنا دو سو سال دوستوں ہم نے غلامی میں نظام گزارے دو سو سال انگریز نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے اور ہمیں غلام بنایا ہے ہمارے میں ہے کیا مولوی وہ اچھا ہوتا ہے پیر وہ اچھا ہوتا ہے بزرگ وہ اچھا ہوتا ہے جتنا گندا ہو اتنی اتنی محل اس کی یہاں ہو فلان ہو نہ ڈالو نہ لوچن کو کچھ پتا نہ اوپر نہ نیچے یوں ہو نہ نہانا نہ دھونا نہ کچھ گند نہ سارا ملا ہو یہ پہنچا ہوا بندہ ہوتا ہے مقام زور پر یہ وہ میرے صاحب کی رہتا ہے یہ تو دنیا دار ہے یہ تو دونوں کو کرتا ہے یہ غلط فلسفہ ہے یہ دو سو سال کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو تجھ سے ہو نہ سکی فکر کی نگے والی کہ غلامی کو دو سو سال تک ہم کسی وہ نظریہ ہے وہ نظریہ کہ پیر اللہ والا راہب زاہد عالم وہ ہو سکتا ہے جو گندہ ہو ڈھنگ کی رہائش نہ ہو ڈھنگ کا لباس نہ ہو بس رہتا یہ نہ مقام زہد یہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا زمانہ حیات آپ کا لباس آپ کی وجہ پتا ہمارے لیے وہ باعث ہے قابل ہے ہے آپ کا لباس تو دیکھو آپ کے وہ جبہ پڑھو جس جبے کے اوپر پڑھائی سونے کی کی تھی تو مقام زہر پر آپ نہیں لباس مقام ظہور ہے سب کچھ انسان کے پاس ہے لیکن یہ سمجھتا ہے یہ میرا نہیں ہے فانی ہے یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے اور جو میرا ہے وہ آخرت میں جو بھیج دیا ہے وہ میرا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند رقطے کا عملا جو آپ نے اللہ کے ہاں بھیجا ہے وہ بہتر ہے بہت بہتر ہے جو آپ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں اور اس کے ساتھ امید لگانا بھی صحیح ہے اس دنیا کے ساتھ امید لگانا کیا صحیح ہے دنیا پانی سب کچھ اس کے ساتھ جو ہے سارا پانی سب پیڑتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پوچھا اپنی زوجہ مطالرہ رضی اللہ عنہ سے کہ کوئی ہے آپ کے پاس تو اس دن بکرا سبا ہوا تھا تو وہ زوجہ متحرہ عرض کرنے لگی کہ حضرت کا سارا تقسیم کر دیا ہے ایک دستی باقی رہ گئی ہے وہ میں آپ کو پسند ہے تو وہ دستی آپ کے لیے رکھ لی ہے باقی جو بکرا سبا کیا تھا وہ سارا تقسیم کر دیا ہے آپ نے فرمایا کہ الفاظ کو بدلنا ہے جو ہمارے پاس ہے آپ اس کو باقی کہہ رہی ہیں نا یہ فانی ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے ہے وہ باقی آپ اللہ ایک واقعہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں ایک بغداد میں ایک بزرگ سے اس کی مشہوری سن کر ایک شخص ہندوستان سے ملنے کے لیے گیا کہ اس پیر کے پاس رہیں گے اللہ اللہ کریں گے دل کو صاف کریں گے دنیا کی محبت دل سے نکالیں گے وہ شخص وہاں جا کر وہ مطلب ہے کہ متنق ہو گیا وہ متنق اس لیے ہوا کہ وہ انگریز نے وہ جو غلامی ڈالی ہوئی تھی نا دماغ میں کہ مولوی کو کس حالت میں دیکھنا ہے تو پھر اس کو اچھا سمجھنا ہے وہ تو رہتا رہا رہتا رہا بارہ اس بزرگ کے ساتھ تو وہ چلتا پھرتا بھی رہا صبح کو وقت کا بزرگ صاحب آپ کے لیے نکلتے تھے تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کافی جو حج پر جا رہے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ حج پر جائیں اس بزرگ نے کہا کہ اس بزرگ سے وہ بندہ متنفر ہو گیا تھا کیوں اس کی کوئی فیکٹری بھی تھی کوئی دکان ہے کوئی کاروبار اور یوں اور ساتھ خانقاہ بھی تھی ذکر اسکار تعلیم و تبدیل بھی تھی تو یہ شخص دل میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیسا بزرگ ہے اس کی فیکٹریاں بھی ہیں اس کا اپنا کاروبار بھی ہے اس کے اتنے مزدور ہیں اتنا وہ زمانہ دنیا کماتا ہے یہ کیسا بزرگ ہے بزرگ ایسا نہیں ہونا چاہیے بزرگ ایسا ہونا چاہیے صاحب کی طرح مدد چاہتے تھے وہ ہوتا ہے بزرگ بارہ یہ اس کے دل میں یہ بات تھی لیکن صاحب چل بھی رہا تھا کہ جو میں چند دن کا داخلہ جو لیا ہوا ہے ساتھ جب بات کے لیے باہر نکلے تو قافلے جا رہے تھے حج کے لیے تو کہنے لگا حضرت صاحب حج پر جانے کا بڑا دل چاہتا ہے بڑے عرصے سے دل میں یہ شوق ہے حج پر اس بزرگ نے کہا کہ سب کا شوق ہے حج کے لیے چلنا ہے کہا جی چلنا ہے دل بہت چاہتا ہے کہا ہاں چلو ہم بھی ان کا اپنے کہ اس وقت یہ پرابلم نہیں تھے جو آج دنیا نے بنایا ہے یہ بھی یہ فلاں یہ تصویریں ہیں بس وہ جتنے مسائل مسائل بناتے جا رہے ہیں اتنا اور پوچھتے جا رہے ہیں مسائل کی دور کا نظام ٹھیک تھا بہرحال وہ بزرگ کہا کہ مقابلے کے ساتھ ہم بھی چل پڑتے ہیں وہ چل پڑے تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میری ایک چادر تھی وہ خاندان میں رہ گئی میں دوڑ کے وہ چادر لے کے آتا ہوں تو پھر جاتے ہیں حج پر تو وہ وہیں رک گئے کہ دوست دنیا داری یہ ہے کہ تمہیں حج کے لیے سفر کے واسطے رکاوٹ کا سبب میرے کار خانے تو میرے ساتھ رکاوٹ کا سبب نہیں بنے میں حج کے لیے جا رہا ہوں اس کی اصلاح کی کہ جو تم میرے کشک کو والوں کو کشپ ہوتا ہے آپ دیکھو نا دوستو اتنے ساتھی ہم بیٹھے ہیں سارے ظاہر طور پر تو انسان ہے نا ناپ کان سب کے ہیں اب کسی کو کیا خبر ہے کہ اس کا دل کا نظام کتنا قیمتی ہے اس کے دل میں کس درجے میں اللہ آباد ہے اللہ کے حبیب کی محبت آباد ہے یہ ہے مقام جو بڑی نہ ہو آشنا کسی سے بیٹھے تو سارے لوگوں کے سامنے ہیں لیکن کسی کو کیا خبر کہ یہ شخص کہاں بیٹھا ہے یہ ہمارے مقام سے کی جو ہمارے پاس ہے وہ تک وہ فانی ہے جو شراب کی شکل میں نیکی کی شکل میں اللہ کے ہاں بھیج دیا ہے وہ اصل ہے جو باقی رہے گا اور باقی صالحات تو یہ شرط ختم بات ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا ہے اور عجیب دعا ہے دوستو ان دعاؤں میں بہت برکت ہے معمول ہونا چاہیے مناجات مقبول کرنے کا فرما اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اے میرے رب صرف دنیا کی فکر میرا مقصود نہ بنا دنیا کی ہی فکر میرا مقصود بن جائے دنیا ضرورت ہے میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں پچھلے سبقوں میں کشتی کے ساتھ مثال دے اے اللہ میری پوری فکر صرف دنیاوی فکر ہی نہ ہو یہ نہ بنا اللہ ملا تجال دنیا اکبر ہمیں ولا مطلب علمنا اور میرا جو علم ہنر ہے یہ صرف دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو یہ آخرت کے لیے ہو یہ دین کی بات سننا یہ کرنا یہ سمجھنا عمل کرنا یہ ریاکاری کاری نہ ہو اس میں کوئی دنیاوی مقاصد کے حصول نہ آ جائے یہ آخرت کے لیے ہو ولا مطلب ہے رقبت نا اور میری محبت کی لگن دنیا کے ساتھ نہ ہو محبت کسی اور کے ساتھ ہو ضرورت تو ہے یہ مجبوری ہے علماء نے مثال دی علماء تصوف نے کہ انسان بازار میں جاتا ہے سنت نیت سے جائے لیکن اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آئے اس طرح جیسا کہ کوئی باتھ روم میں جائے تو جب ضرورت پوری ہو جائے تو بے شک شکار اٹلی کے زمانے کی اٹلی کے ملک کی ٹائلیں لگائی ہو اپنے کس ملک کی لٹرین لگائی ہو جتنی مہنگی لگائی ہو لیکن جو ضرورت پوری ہو جاتی ہے اتنے مہنگے بات روم میں تو پھر بھی اس کے باہر آتا ہے تو بازار کی زندگی کو یہ ادھر ادھر دنیاوی مقاصد کے لگ جب جیسے مقصد پورا ہو بس پر واپس آئے جیسے ضرورت پوری ہوئی بات روم میں تو واپس آئے بلا درخت بتنا کہ میری دل کی دھڑکن کا مقصد دنیاوی نہ ہو وہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ آباد ہو شریعت آباد ہو نبی ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آباد ہو ولا اگلی دعا ولا تسلط علینا اے اللہ ہمارے امال بد کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے آج یہ ہو رہا ہے دوستوں میری مختصر سی زندگی میں پاکستانی حکمرانوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا جس نے پاکستان کے لیے سوچا ہو اسلام تو یہ نافذ نہیں کرتے اسلام سے تو ان کو چڑ ہے اسلام سے ان کو دشمنی ہے یہ تو کسی اور کیا رہا ہے میں کہتا ہوں پورے ملک میں روڈ بنا رہے ہوتے بجلی دے ہوتی گیس دے لیے ہوتا پانی کا نظام پینے کا درست کر لیا ہوتا ہسپتال ہی بنا لیے ہوتے پورے ملک میں یا کم از کم اسکول کی تعلیم اچھی کر لی ہوتی ایک چیز بھی نہیں کی اسلام کے بارے میں تو یہ مخلص نہیں ہے ان کے آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ضرورت اور دنیا نقطۂ نظر سے کسی ایک حکمران نے ہماری اس مضبوط عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو دعا یہ کرنی چاہیے اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے تو یہ دوستو اسلام کے لیے جب سینا کھل جاتا ہے پھر حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے قرآن کہتا ہے چلتے پھرتے نہیں ہو اللہ کی کائنات کو دیکھتے نہیں ہو اس میں غور و فکر کرتے نہیں ہو غور و فکر کرنے کے بجائے ویسے ہی میری کائنات اور قدرت کی کرشمے اور نمونوں سے یوں ہی گزر جاتے ہو اور اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ ناراض کب ہوتا ہے جب انسان ہر گرم ہوتا ہے ضدی ہوتا ہے سرکش ہوتا ہے دین کا مذاق بناتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا شریعت کا باغی بن جاتا ہے پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے پھر اللہ اس سے نیکی کی کر لیتا ہے پھر ختم اللہ والا والا والا والا مذاق نظیم پھر وہ منہ میں لگا دیتا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات اور آپ سمجھاتے بھی رہیں ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو لیٹی کی طرف نہیں آتے لیکن ان کو تکلیف دیتی ہے دل تنگ حرج کہتے ہیں اصل میں عربی زبان میں جب درختوں کو بہت زیادہ جھنڈ ہو تو ان میں ایک چھوٹا سا درخت درمیان میں ہو تو اس کے پاس پہنچنے میں بڑی تکلیف ہوگی یہ حرج یعنی اتنا دل تنگ کر دیتے ہیں اس کا جو دین کا باغی ہوتا ہے ختم اللہ والا قبول ہے جیسے آسمانوں پہ چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے بغال ہے کہ یہ جاگر ہو رکسا الزین لا یؤمنون پھر انہیں کے اوپر عذاب دے دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے گندگی پھینک دیتا ہے فرمایا حاضہ سرات رب کا مستقیمہ یہ راستہ ہے اللہ کا سیدھا جو آپ کو بتایا شر صدر والا راستہ اس راستے کے اوپر چلو ہم نے کھول کھول کر نشانیوں کو بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں قرآن بار بار اعلان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 بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق اللہ رسیم اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا میدان حشر میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے یعنی اپنے تابع کر لیا ہے تو انسانوں میں سے جو جنوں کے جو شیطانوں کے دوست ہیں وہ کہیں گے کا استنگا و ناب باز اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ حاصل کیا ہے وہ اجل ان الزی اجل کرنا رہا اور ہم پہنچ گئے ہیں اپنے اس اجل پر جس اجل کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یعنی موت اور حساب و کتاب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انار وسوا خالدین فیحا جہنم تمہارا ٹھکانا ہے ہمیشہ اس میں رہو گے اللہ ماشاء اللہ مگر وہ خوش جو اللہ چاہے گا بلا شبہ آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے وزان کنولی بعض ظالمین بعض عمل ماکان یکسبون اور ایسی ہم ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ ان کے اعمال کی وجہ سے بات ہو رہی تھی حاضر سرات تو رب کا مستقیمہ السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر عذاب ڈالتے ہیں کچھ دنیا میں اور اصل آخرت میں رجس کا بعض حضرات نے قزال کے اللہ اور رجس عالظین المنون کا ترجمہ رجس سے کیا ہے کہ شیطان اور گندگی ناپاکی ڈال دیتے ہیں جو کافر ہیں شیطان بھی ناپاک تو جو ناپاک ہے تو اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی ناپاکی کی در جو نیک لوگ ہیں فرمایا ان کے لیے دار السلام ان درب و علی ماکانوی عمل ہو ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اس کی ایک تفصیل تو یہ جو کل بیان کی کہ جنت کو دار السلام کہتے ہیں باغرات نے کہا کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی پرسکون کر دیتے ہیں جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا من من عمل صالحا ذکر او انسا حیاتا طیبا فلاً حیاتم طیبہ ما كانوا یعملون جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کو دنیا کی زندگی بھی ان کی پاکیزہ کر دیتے ہیں بار دبا مسائل اور مسائل تو آتے ہیں لیکن وہ نیک شخص ان مسائل اور مسائل کی وجہ سے کوئی غم و حزن میں مبتلا نہیں ہوتا اس کا ایمان اتنا کبھی ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ صبر و تحمل کے ذریعے سے اپنے اخروی درجات حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی وہ ہوں یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے آج کے سبق میں اولیاء اور شیطان کا ذکر ہے کہ یو ہوں جمیا جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا میدان حشر میں جو شیاطین ہیں اور شیاطین کے جو ماننے والے ہیں سب کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ پہلے جنوں کو یہ خطاب کریں گے کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے شیطانوں سے پہلے خطاب جنوں سے پہلے خطاب اس لیے ہوگا کہ کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد جنوں کو پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے جن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور یہ دنیا میں لڑائی جھگڑا کرنے لگ گئے ان کی فطرت میں خود بھی لڑائی جھگڑا کرنا تو انسانوں کو بھی لڑانا جھگڑانا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان سے براز ہوئے اور ان کو جو زمین جس پر آج انسان آباد ہیں ان کو حکم دیا کہ آپ ادھر ادھر پہاڑوں میں اور جنگلوں کی طرف چلے جاؤ زمین پر پھر دوبارہ گویا کہ کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس زمین پر جہاں پہلے جن آباد تھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا ہے تو پہلے چونکہ جن پیدا کیے گئے تو ان کو خطاب ہے یا ناشر الجن جن تک سر تم الانس جن اور انس یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مکلف مخلوقیں ہیں اور ان سے محاسبہ ہوگا فرشتے بھی اللہ کی مکلف مخلوق ہے لیکن ان سے حساب نہیں ہے اس لیے کہ وہ مادہ شر ان میں ہے ہی نہیں کہ ان سے کبھی غلطی ہو کہ حساب کیا جائے ہے تو مکلف مطلوب اللہ کے عمر کے پابند ہیں لیکن اللہ کے عمر کے خیرات ان سے ذرا برابر بھی نہیں ہو سکتا اس لیے وہ بغیر حساب کتاب کے ہی اللہ کے مقرب اور جنتی ہیں جن اور انس دونوں مکلف مخلوق ہیں اور یہ محاسبے سے باہر نہیں ہیں ان کے انعام کا حساب ہوگا اور ہر طرح کی نعمت کا حساب ہوگا اور دونوں مکلف مخلوق ہونے سے محاسبے سے باہر اس لیے نہیں ہیں کہ ان میں مادہ شر بھی ہے تو یہ گویا کہ امتحان میں ہے کہ مادہ شر کی طرف جا کر گناہگار ہو گئے تو اللہ کے باغی بن گئے اور مادہ خیر کی پیروی میں لگے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کیا تو شر کے بچے تو نیک بن گئے تو سب سے پہلے خطاب یا معاشر الجن جن سر تم من الانس کہ تم نے بہت سارے انسانوں میں کو اپنے ہم نوا بنا کے کثیر تعداد اپنے ساتھ لگا دی قرآن مجید میں بتایا احد یا بنی آدم اللہ الشیطان لکم مبین تمہیں ہم نے بتایا تھا شیطان کی پیروی نہ کرنا یہ تمہارا واضح دشمن ہے اور تمہیں غلط دے جائے گا وقال اولیاء من الانس پھر اس کے بعد انسانوں کی طرف کتاب ہوگا کہ تم شیطانوں کی پیروی کرتے رہے جو راستہ رحمان کے علاوہ راستہ ہے اللہ کے راستے کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ شیطانی راستہ ہے کہ بھلے وہ وسوسوں کی شکل میں انسان گمراہ ہوا ہے رسم کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے شیطان کے اس وجہ سے گمراہ ہوا ہے یا کسی اور نے اس کو کیا ہے وہ سارا شیطان ہی راستہ ہے تو انسان جو جنوں کے پیروکار اور جنوں کے دوست تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب استمتا باس ناب باس بس ہم ایک دوسرے سے کوئی فائدہ خوبہ حاصل کرتے رہے اس لیے شیطانوں کے پیچھے لگ گئے ان کی بات ماننے لگ گئے بس وہ ٹائم ہمارے اوپر آ گیا جو آپ نے طے کیا یعنی موت بھی آ گئی اور حساب کے جیسے کہ حساب کا دن ہونا تھا وہ دن بھی حساب والا بھی آج دیکھ لیا ہے وہ ایک معذرتانہ انداز انسانوں نے اللہ کے سامنے اختیار کیا کہ بس کچھ فائدہ سا اٹھایا ہے وغیرہ تو اب ہمارا کیا ہونا ہے آگے تو اعلان ہو گیا کہ انار مساق خالدین فیا کہ جہنم ہے تمہارا ٹکانا لیکن ایک دوسرے سے جو فائدہ اٹھانے والی بات ہے انسان گمراہ ہوتا ہے شیطان کے وسوسوں کے ذریعے سے اور طرح طرح کے ایسے دوائی وہ جو مہیا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی رگوں میں جس طرح خون چلتا ہے ایسے شیطان اندر چل سکتا ہے ظاہر وہ دل میں بھی پھر وسوسے بھی ڈال سکتا ہے اب وسوسے جس حد تک وسوسا ہے تو اس سے کوئی عذاب اور کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر اس وسوسے اور خیال کے مطابق جو گناہ کا وسوسہ خیال آیا ہے وہ اس کے مطابق اگر کام کرنے لگ جاتا ہے تو پھر یہ شخص گناہ گار ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو خیال بہت برے برے آتے ہیں ہم ان کو ظاہر نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے کہ ایسے خیال آتے ہیں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں خیال آتے ہیں کوئی بات نہیں ہے خیال آ جائیں اس طرح توجہ نہ کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر جہاں تک خیال ہے خود آ گیا ہے بس اس کو رفع کر دینا چاہیے بتکل خود کو خیال خود خیال کو لانا نہیں چاہیے پھر یہ گناہ گار ہے کہ اس میں اپنا فیل کا دخل ہو گیا اور خیال خود آ گیا برا یہ وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے جب تک حملہ رہتا ہے نا یہ کشمکش شوق ضبط شوق میں دن رات کشمکش یہ وہاں اس وقت تک یہ حملہ ہوتا رہے گا جب تک اس دل میں ایمان ہے وہ کوشش کرتا رہے گا اس میں نیکی کو ہٹاؤں نور کو ایمان کو ہٹاؤں اپنا کفر اور شراب کے اندر بھروں اور جب پورا اس کا شاگرد ہو جائے گا یہ شخص تو پھر اس کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں وہ تو پھر وہ ہے نا اولیا اونگ منا لینس پھر وہ انسانوں میں سے شیطان کے وہ دوست ہو گیا ہے پھر اسی کی کابینہ کا شخص ہے اب اس کے دل میں خیال ڈالنے کی ضرورت نہیں وہ تو اس کا اپنا آدمی ہے خیال وہاں ڈالے گا جہاں ایمان ہوتا ہے اس پہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ایک حدیث میں جناب نبی ابا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے برا خیال علامت و ایمان ہے ایمان کی علامت ہے کہ تب وہ برا خیال وہاں لا رہا ہے کہ یہاں ایمان ہے جب ایمان نہ ہو تو اس کو برا خیال لانے کی ضرورت نہیں یہ جو شیطان اور انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ مدد کی بات ہے یہ شیطان کا تو ایک کام ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لو اسین نہ رہوں پھر میں ان کو مزین کر کے ہوں مجمعین مزین کر کے گناہ سامنے پیش کروں گا کہ اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے اور کسی حد تک کسی گناہ میں کوئی بات ہوتی بھی ہے تبھی تو دنیا مبتلا ہوتی ہے ان میں بولا مجمعین پھر میں آگے گمراہ کر دوں گا ان کو پھر شیطان خوش ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے میری بات کو مان لی یہ شیطان کا فائدہ ہے انسان جو شیطان سے جنوں سے استفادہ کرتے ہیں بہت سارے کام ان سے نکالتے ہیں بہت سارے عامل ہیں جو جنوں کو اپنے تابع کر کے ان سے کام نکالتے ہیں اس بات پر میں کل الفلق کل حضور رب الناس کے بیان میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں دیکھیے اس کی کیا حقیقت ہے خلاصہ یہ کہ جن انسان کے تابع ہو سکتا ہے اور تابع کرنے کے بعد یہ عام لوگ ان جنوں سے اپنے مطلب کے کام نکالتے ہیں اس حد تک حقیقت ہے رہی یہ بات کہ جو جن تابع ہوتے ہیں وہ اکثر شیطانی عمل سے تابع ہوتے ہیں اور شیطان جن ہی تابع ہوتے ہیں شیطانی عمل سے تابع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے اس اس گروہ کا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے تو اس گمراہی میں جب وہ خود ہی شیطانی عمل کے ذریعے سے مدد چاہتے ہیں وہ عامل تو وہ شیطان جن ان کے تابع ہو جاتے ہیں پھر اس شیطان جنوں کو اگر کسی کے خلاف لگایا جائے تو اس کا تو اپنا کام ہے یہ لوگوں کو خراب کرنا تو مزید عامل نے بھی اس کو خراب کرنے کے لیے کام کر دی ہے تو وہ اور خوشی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اگر کوئی عامل نیک ہے صحیح اور لتیدہ ہے صرف بدت سے بچنے والا ہے اور اس نے اپنے ساتھ کچھ جن لگائے ہیں ایسے بھی ہے کہ آپ اس قرآن جن کوئی نیک جن اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اب بغیر شرکیہ الفاظ کے یا شرکیہ الفاظ کے مدد حاصل کرنے کے وہ عام ترتیب پر صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں اس نے ان جنوں کو گویا کہ اپنے ساتھ لگایا ہے اور کسی کا وہ جائز کام کرتا ہے ناجائز کام نہیں کرتا تو اس حد تک جواز ہے شیطان کو تابع انسان جنوں کو تابع کرنا یہ کسی حد تک جائز ہے بالکل یہ کہنا کہ جنوں کو تابع کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں اس پر اٹھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل اس پر کلام کیا ہے حیرت سلمان علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے بھی وہ جن تابع تھے اور وہ کام پر لگائے رہے وغیرہ اور بھی بعد میں ایسے حالات آئے ہیں کہ وہ بعض حضرات کے جن شاگرد بھی ہیں اور وہ اس ذریعے سے بھی وہ کام کرتے ہیں ہمارے اٹک میں ایک آدمی تھے ان کے پاس بزرگ عالم تھے ان کے پاس جن سبق پڑھتے تھے تو مدرسے میں نمک ختم ہو گیا تو استاد جی نے کہا کہ آپ کہاں پتنے وہ گاؤں دیہات ہوگا تو دور سے ہمارے والد صاحب اس مدرسے میں پڑھتے تھے والد صاحب نے خود قصہ سنایا تو بھائی کہاں کوئی شہر میں جاتے ہوں گے تو وہاں نمک لاتے ہوں گے تو استاد جی نے ان کو کہا کہ آج رات کو نمک لے آنا تو نمک کا مقصد تو یہی تھا کہ وہ تھوڑا بہت نمک وہ جا کے وہاں سے بھی لے جیسے بندہ کھیڑے میں جائے تو وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ کوئی لے جانا چاہتا ہے دیا تو لے جائے وہ پتھر جائیں جب صبح ہوئی نماز کے لیے آئے تو آدھی مسجد نمک کے پتھروں کے ساتھ بھری ہوئی تھی اتنے زیادہ ہو جائے بارہ ان کو ڈانٹا کہ آپ لوگوں نے ایک شرارت قسم کی شروع کر دی یہاں کی مسجد کے حالات تو آپ کو نہیں بتانے چاہیے نا تاکہ آپ لوگ کہیں ڈر نہ جاؤ تو گاؤں کی مسجد میں ہماری وہاں پر مستقل ایک جماعت ہے جنات کی اور تبلیغی جماعت والے جب مسجد میں آتے ہیں تو پہلی صف میں اگر وہ سوئیں تو وہ باقاعدہ ان کو اٹھا دیتے ہیں کہ آپ پہلی صف میں نہ سو اور ادھر برانڈے کی سائڈ میں آپ لوگ آرام کرو ادھر پھر رات کو عبادت کرنے والی مخلوق آتی ہے تو وہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ جنوں کو دیکھا ہے کہ وہاں عبادت کرتے ہوئے اور اس طریقے سے اور کھٹ کو اور یوں لگی رہی لیکن وہ ان کو کچھ نہیں کہتے وہ ان کو کچھ نہیں کہتے تو اگر کوئی ہاتھ سے قرآن ایک عامل کے چکر میں میں گیا تھا کشمیر کے علاقے میں وہ عامل تھا بڑا اچھا آدمی تھا ہمارے وہ ستی صاحب کا وہ جو مسئلہ تھا بیماری کا اس وقت اس بندے کے ایک دو کام مجھے بڑے اچھے لگے میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ان کے جو ظہور صاحب کے وہ جو ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے ان کو فائدہ ہوا وہ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب آپ نہ آؤ میں آپ کو ایک حافظ قرآن جن دیتا ہوں تو آپ لوگوں کے کام کرتے رہے اور یوں ہوتا رہے میں نے کہا یار میں تو جنوں سے بڑا ڈرتا ہوں اور اپنا وقت ضائع سمجھتا ہوں کہ آپ تعویذ دینے کے لیے اگر بیٹھ جائیں نا جی، کوئی نماز بھی بڑی مشکل سے انسان ادا کر سکتا ہے کہ باہر رش لگا ہوا اور فلاں اور فلاں تو پھر یہ تلاوت ذکر و اذکار دعوت و تبلیغ پیغمبرانہ سنت ہے تویز تو وہ پیغمبرانہ سنت نہیں ہے یہ تو اپنا ایک سسٹم ہے نا تو پڑھنے پڑھانے سے بھی بندہ چلا جاتا ہے نماز روز سے ایک اور عالم عامل تھے اور بہت ہو گئے پیر بدائی کے جو قریب بزرگ عالم عامل اچھے عامل تھے ایک بندے کے بڑے پاسپورٹ چرا کے کوئی لے گیا تھا اس کے ہم نے پاسپورٹ حاصل کرائے تو نماز کے وقت میں وہ بیچارے نماز بھی اس طرح پڑھتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ پوری الحمد شریف بھی ان کی ہو گئی نہیں بندہ ان تعویذوں کے کاموں میں پھنس جاتا ہے اپنے کام کبھی نہیں رہتا تو شیطانی جنوں کو اپنے قبضے میں کرنا اور ان سے ناجائز کام کرانا یہ تو ہر حال میں شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے اظہار مسلم ہے انسان کو بھی تکلیف پہنچانا کوئی جائز نہیں ہاں